باب نمبر دو اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جیسے دنیا سے کٹ گئی تھی اسے صرف یہ یاد تھا کہ اسے صبح اس وقت آفس جانا ہے پھر ٹیوشنز کرنا ہے اور رات کو واپس ہاسٹل آ جانا ہے باقی ہر چیز جیسے اس کے ذہن سے نکل گئی تھی اس واقعے کے دو ہفتے بعد ہاسٹل نہ چھوڑنے پر ہاسٹل کی لڑکیاں کیا سوچتی رہی تھیں وارڈن نے اسے کس کتنی ہمدردی سے دیکھا تھا اس کے وجود پر ایک دم اس طرح چھا جانے والی خاموشی نے اس کے وجود کو دوسروں کے لیے کتنا قابل اعتراض بنا دیا تھا وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو چکی تھی اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا اس کے پاس آئینے کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی وہ نماز پڑھنے بیٹھتی اور دعا مانگے بغیر اٹھ جاتی سڑک پر چلتی تو ہر طرف اسے جہاں زیب نظر آتا اور پھر یہ ایلوژن ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا تھا اسے یوں لگتا جیسے وہ اس کے پاس ہے ہر وقت ہر جگہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری اور پہلا تصور اسی شخص کا ہوتا بہت دفعہ میس میں کھانا اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے اپنے بارے میں لڑکیوں کی سرگوشیاں سنی تھیں اچھا تو یہ وہ لڑکی ہے جس کی شادی طے ہونے کے بعد منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا وہ بھی دو ہفتے پہلے بیچاری مگر ہوا کیا تھا ہو سکتا ہے منگیتر کو اس کے بارے میں کسی ایسی ویسی بات کا پتہ چل گیا ہو آخر اتنے سالوں سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے مجھے کوئی بتا رہا تھا بہت سال پرانی منگنی تھی بہت خوبصورت تھا اس کا منگیتر یہاں ایک دو بار ملنے آیا تھا باہر سے پڑھ کر آیا تھا مجھے تو ترس آ رہا ہے کتنا ظلم ہوا ہے اس پر ہمیں حقیقت کا کیا پتہ ہو سکتا ہے اسی میں کوئی نہ کوئی برائی ہوگی ورنہ اتنی پرانی منگنی کون توڑتا ہے اور وہ بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد مگر لگتی تو نہیں ہے ایسی ویسی چہرے سے کیا پتہ چلتا ہے اصلیت کا پتہ تو خدا کو ہی ہوتا ہے یا پھر ان کو جن کا واسطہ پڑے اگلے کئی ماہ وہ گفتگو کا موضوع بنی رہی میں سے کھانا لیتے وہ سرگوشیاں سنتی لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بہت کچھ سنتی رہتی اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا کوئی طنز کوئی تانا کسی کا مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی متجسس آنکھیں ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے وہ کسی چیز پر مشتعل نہیں ہوتی شاید اسے اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے شروع میں اس سے سب کچھ خواب لگتا تھا ایک ڈراؤنا خواب مگر وہ خواب نہیں تھا وہ خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتے ہوئے مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھی ہاسٹل کی لڑکیوں کے کہہ کہے ان کے چہروں کی مسکراہٹیں سے عجیب لگتیں وہ بچپن سے باقاعدگی سے نماز پڑھتی آ رہی تھی اب آہستہ آہستہ وہ نماز چھوڑنے لگی اگر نماز پڑھتی بھی تو دعا مانگتے ہوئے وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہتی اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ خدا سے اب کیا مانگے ویکینڈ پر راول پینے جاتی تو امی سے بات امی اس سے بات کرتے کرتے رونے لگتیں وہ تب بھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہتی اس کے پاس انہیں دلاسا دلانے کے لیے کچھ نہ تھا نہ آنسو پہنچنے کے لیے ہمت تھی وہ اس سے اصرار ہیں کہ آخر اس نے کون سی شرائط ماننے کے لیے کہا تھا جس پر اس نے انکار کر دیا وہ کچھ بتانے کی بجائے پھر خاموشی اختیار کیے رکھتی اس کے اندر کیا کچھ بدل چکا تھا اس کا اندازہ اس کی امی کو کبھی نہیں ہوا انہیں صرف اس کی خاموشی ہولایا کرتی تھی اس طرح گونگا بن جانے سے کیا تمہاری تکلیف کم ہو گئی ہے یا کم ہو جائے گی مگر جو ہو گیا ہے اس پر پچھتانے کے بجائے سب کچھ بھول جاؤ کوشش کرو کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو حالانکہ جو کچھ تم کر چکی ہو خیر اپنے آپ کو اس خول سے نکالو امید کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تم نے کبھی کتنی چمک اور خم شوخی ہوتی تھی ان میں اور اب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے اتنی اداسی اور اتنی خاموشی ہے تمہاری آنکھوں میں کہ اکیلا ہاسٹل میں اسے کہتی رہتی وہ اسے بھی بے تاثر خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہتی محبت تاریخ جنگل کی طرح ہوتی ہے ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی وہ بھی نہیں جو بالکل صاف واضح اور روشن ہوتا ہے اس دن بھی اکیلا کی بہت سی نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا میں بھی ابھی کچھ دیکھ نہیں پا رہی ہوں بس مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جنگل کے اندر ہوں یا باہر اکیلا نے اسے چہرے پر چادر لیتے دیکھ کر ہمدردی سے اس کا سر تھپ تھپا دیا اگلے کچھ سالوں میں اس کی بہن کی شادی ہو گئی ثاقب ایف ایس سی کرنے کے بعد آرمی میں چلا گیا اور معین بی کام کرنے کے بعد ایک موبائل فون کی کمپنی میں سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کرنے لگا اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی ذمہ داریاں ہٹتی گئی تھیں اور خاموشی نے کچھ اور مضبوطی سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا اکیلا نے یکے بعد دیگرے کئی منگنیاں توڑی تھیں اور چند دن رونے دھونے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی اور نئے سرے سے کسی بوائے فرینڈ کی تلاش شروع کر دیتی مگر امید کی تلاش جہاں زیب پر ختم ہو چکی تھی اکیلا ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی اور لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ واپس نہیں گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی دو بھائی شادی کرنے کے بعد اپنے الگ الگ گھروں میں سیٹل تھے جبکہ وہ خود مستقل طور پر ہاسٹل میں مقیم تھی بعض دفعہ امید اسے دیکھ کر سوچتی کیا خوش رہنے کے لیے رشتے ضروری بھی ہیں یا نہیں اگر یہ اپنی پوری زندگی یہاں گزار سکتی ہے تو کیا میں بھی ہاں کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے سے شاید گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو خوش رہنا ہو اور مجھے تو صرف زندہ رہنا ہے چاہے اس ہاسٹل میں یا کہیں اور خوشی میری ضرورت ہے ہی نہیں ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی ایک فاسٹ فوڈ کی چین میں کام کیا کرتی تھی وہ اپنی جاب چھوڑ کر واپس جا رہی تھی تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں جاب اچھی ہے کوئی ٹینشن نہیں پھر سیلری بھی بہت بہتر ہے اس نے ایک دن امید سے کہا امید نے ان دنوں اپنی فرم بند ہونے کے بارے میں سنا تھا اور وہ فرم میں اس کا آخری مہینہ تھا شاید اکیلا نے اس کے بارے میں ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے بات کی تھی یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے امید کو اس جاب کے بارے میں مطلع کر دیا امید نے بھی کچھ کہے بغیر افوات میں سر ہلا دیا فرم سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہ ہوتا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ٹیوشنز چھوڑ چکی تھی اس پر اب گھر کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی مگر اس کے باوجود اسے اپنے اخراجات کے لیے رقم چاہیے تھی کم از کم اس وقت تک جب تک وہ واپس راول پنڈی نہ چلی جاتی اگلے چند دنوں میں اس نے لڑکی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کی انتظامیہ سے ملاقات کی پھر اس نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا اگلا کچھ عرصہ وہ وہاں اپنے کام کی ٹریننگ حاصل کرتی رہی اسے اس فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتے بہت دن ہو گئے تھے اسے احساس ہو رہا تھا بلا مقصد ہر کسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے آرڈر نوٹ کرتے اور آرڈر کی ٹرے تھماتے وہ ہر بار مسکراتی سارا دن اس کے سامنے بہت سے چہرے گزرتے رہتے اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کا خیال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی ہیں وہ خاموشی سے ان کا تبصرہ سنتی اور ان کے پاس سے اٹھ جاتی اسے یاد نہیں اسے وہاں کام کرتے کتنے دن ہو گئے تھے مگر ایک دن وہاں اس نے جہاں زیب کو دیکھا تھا اسے یقین نہیں آیا شاید یہ بھی ویسا ہی ایلوژن ہے جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی مگر اس دن وہ الوجن نہیں تھا وہ واقعی جہاں زیب تھا وہ کاؤنٹر کے کونے میں کھڑی بے حص و حرکت اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا کاؤنٹر پر کھڑا اپنا آرڈر نوٹ کروا رہا تھا امید کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پاس چلی جائے اس سے پوچھے کہ کیا وہ اسے یاد ہے اسی وقت اس کے پاس ایک لڑکی آ کر اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگی جہاں زیب اب اس لڑکی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا وہ اس لڑکی کا آرڈر لے کر اندر چلی گئی واپس آنے میں اسے دس منٹ لگے اور وہ وہاں نہیں تھا اسے یقین نہیں آیا ابھی وہ یہاں اور اب امید تم ٹھیک ہو اس کے ساتھ کام کرنے والی فیروزہ پوچھ رہی تھی ہاں اس نے جیسے کسی کھائی سے جواب دیا تھا مگر تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے وہ اب اس کے ماتھے کو چھو رہی تھی تم ایسا کرو کچھ دیر اندر بیٹھ کر آرام کرو پھر آ جانا وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے آئی وہ بہت دیر چپ چاپ اندر بیٹھی رہی اسے اپنے اندر کہیں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے اب وہ سوچ رہی تھی شاید اس کی بیوی یا گرل فرینڈ بیوی اس کے اندر ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی اگر میں چار سال پہلے تو آج اس کے ساتھ میں ہوتی اسی طرح یہیں اس کے اندر ایک دم بہت شور ہونے لگا تھا وہ بے اختیار ہونے لگی بہت دیر ہونے کے بعد وہ منہ دھو کر واپس کاؤنٹر پر آ گئی اس کی شفٹ ختم ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ تھا تبھی اس کے پاس ایک غیر ملکی آیا تھا وہاں غیر ملکیوں کا آنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی وہاں ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا مگر اس غیر ملکی نے انگلش کی بجائے بہت شستہ اردو میں اپنا آرڈر نوٹ کروایا ہمیشہ کی طرح اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا آرڈر نوٹ کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد آرڈر سرو کیا شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے آ گئی اس رات وہ دیر تک بیٹھی روتی رہی تھی اکیلا کچھ دیر اسے خاموش کروانے کے جستجو میں مصروف رہی پھر تنگ آ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے فیصلے کر سکے جس وقت تم اسے حاصل کر سکتی تھی اس وقت تم کو اخلاقیات یاد آ رہی تھیں ایمان اور اسلام کی فکر پڑ گئی تھی اور اب اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لینے پر رو رہی ہو آخر تم اس کے لیے کتنا رو گی چار سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے ہوئے چار سال تو کوئی کسی مر جانے والے کے لیے بھی نہیں رویا کرتا اور تم ایک زندہ شخص کے لیے اتنا ہی یاد آتا ہے تو چلی جاؤ اس کے پاس اس کی بات مان لو تمہارے بقول وہ تم سے محبت کرتا ہے جب تم دونوں کے درمیان محبت ہے تو مسئلہ کیا ہے جاؤ اس کے پاس اگر اس نے اب تک شادی نہیں کی تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بالفرض شادی کر بھی لی ہے تو دوسری شادی کی جا سکتی ہے اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں شادی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو شادی کے بغیر بھی اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے رہا جا سکتا ہے اکیلا اپنے بستر میں لیٹی ہوئی بہت دیر تک بولتی رہی تھی امید خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اس کی باتیں سنتی رہی اسے یاد نہیں اگلے کتنے دن وہ ہر سڑک ہر رستے ہر گاڑی ہر چہرے میں اسے ڈھونڈتی رہی تھی اسے لگتا تھا وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ جائے گا بالکل اسی طرح جس طرح اس دن آیا تھا کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر شیشوں سے باہر جھانکتے ہوئے ہر گاڑی کے کھلتے ہوئے دروازے سے وہ اسی کے نکلنے کی امید کرتی تھی اس دن وہ کاؤنٹر پر ایک کسٹمر سے آرڈر لے رہی تھی جب اس غیر ملکی نے آرڈر دینے کے بعد اچانک سے اس سے اس کا نام پوچھا اس نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ روز یہاں آتا ہے اور وہی اسے اٹینڈ کرتی تھی اس لیے وہ اس کا نام جاننا چاہ رہا تھا وہ حیران ہوئی میں اسے اٹینڈ کرتی ہوں روز اس نے سوچا مگر مجھے یاد نہیں وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی مجھے جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا چہرہ یاد نہیں رہ سکتا اس نے دل میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا آرڈر سرو کرتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر اس کا نام پوچھا اس نے نام بتا دیا اس دن ہاسٹل جا کر وہ اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اسے یاد آیا کہ ایک ماہ پہلے اسی شخص کی اردو سن کر وہ پہلی بار چونکی تھی دوسرے دن لنچ کے اوقات میں وہ شخص پھر وہاں تھا آج اس نے اسے پہچان لیا پھر اس نے نوٹ کیا وہ واقعی روز وہاں آتا تھا اور اب وہ روز اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا وہ جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ایسے رابطے بڑھانے والے کتنے سطحی ہوتے ہیں وہ اچھی طرح جانتی تھی پھر اس نے اپنی شفٹ تبدیل کروا لی اور اس نے اب اس غیر ملکی کو شام کے وقت آتے دیکھا اب وہ غور کرنے لگی اور اس کی سرگرمیاں پہلی بار اس کی نظروں میں آنے لگیں وہ شام سے رات تک وہاں بیٹھا رہتا وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز لیتا رہتا مگر وہاں سے جاتا نہیں تھا وہ جب بھی اسے دیکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور امید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی نظریں کہیں اور مرکوز کر لیتا وہ صرف امید کی نظروں میں ہی نہیں آیا تھا اس کے ساتھ کام کرنے والی دوسری لڑکیاں اور لڑکے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس لینے لگے تھے ویکینڈ پر وہ اپنے گھر آئی راول پنڈی آ کر ہمیشہ وہ بہت ہی عجیب و غریب کیفیات سے دوچار رہتی تھی بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ بہت غلط جگہ پر آ گئی ہو اور بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ کسی غلط جگہ سے آ گئی ہو میں چاہتی ہوں اب تم لاہور سے مستقل یہاں آ جاؤ اب ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کمانا پڑے تمہارے بھائی اب اتنا کمانے لگے ہیں کہ تمہیں اسی طرح دوسرے شہر میں نہ رہنا پڑے اس رات اس کی امی نے اس سے کہا تھا اس نے حیرانی سے ماں کا چہرہ دیکھا اچھا تو کیا میری جد و جہد ختم ہو گئی اس نے سوچا اب تم یہی راول پنڈی میں رہو میں تمہارے لیے کچھ رشتے دیکھ رہی ہوں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دوں وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی امی کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئیں شادی کیا میں شادی کروں گی جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب کس لیے خود کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی دوسرے کو اس کا ذہن جیسے اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا کیا آزمائشیں بھی کبھی ختم ہو سکتی ہیں وہ سوچ رہی تھی اور وہ بھی میری آزمائشیں لاہور سے واپس آ جاؤں کہاں یہاں راول پنڈی اور یہاں دوبارہ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کروں کیا امی محسوس نہیں کر سکتی کہ جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں وہ دو دن کے لیے لاہور سے راول پنڈی آئی تھی مگر دو دن کے بجائے ایک ہفتہ وہاں رہی واپسی میں ایک بار بھی اس نے خاموشی سے امی کی گفتگو سن کر سر ہلا دیا کاش میں انہیں بتا سکتی کہ اب شہر بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گھر ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا سب کچھ چار سال پہلے ختم ہو گیا تھا اب تو صرف راکھ ہے اور کھنڈر ہیں راکھ اور کھنڈر پر دوبارہ ہمارا تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس نے گھر سے نکلتے ہوئے سوچا تھا اس رات لاہور پہنچ کر اس نے اکیلا کو بتایا کہ اب وہ بہت جلد واپس راول پنڈی چلی جائے گی کیوں اس نے حیران ہو کر پوچھا میری امی چاہتی ہیں میں واپس آ جاؤں دونوں بھائی سیٹل ہو چکے ہیں اب میری جاب کی ضرورت نہیں ہے وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں اس نے دھیمے لہجے میں اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے بتایا تھا اوہ تو تم شادی کے لیے جانا چاہتی ہو جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی خیر اچھا ہے مگر کیا تم خوش رہ سکو گی اکیلا نے سنجیدگی سے پوچھا پتہ نہیں شاید ہاں یا پھر نہیں وہ الجھ سی گئی تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم کمپرومائز کر لیتی ہو حالات سے لوگوں سے زندگی سے اور اپنے آپ سے مجھے لگتا ہے خوش رہو یا نہ رہو مگر تم زندگی گزار ہی لو گی اکیلا نے اس کا تجزیہ کیا وہ خاموشی سے کپڑے استری کرتی رہی کمپرومائز نہیں کمپرومائز کرنا ہی تو نہیں آیا ورنہ میں نے اپنے ساتھ اور بھی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا چار سال سے جہاں زیب کے الوجن کے ساتھ زندگی نہ گزار رہی ہوتی اس نے رنجیدگی سے سوچا اگلے دن وہ ریسٹورنٹ گئی تھی صبح ہاسٹل سے نکلتے ہوئے چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ اس کے ریسٹورنٹ سے آیا تھا ریسٹورنٹ پہنچ کر اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والے سے اس بارے میں پوچھا مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیا تھا وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی شام کو ڈینیل ایڈگر نامی وہ غیر ملکی ایک بار پھر وہاں آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح سیدھا اس کے پاس آیا اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کاؤنٹر پر اس کو استقبال کیا مگر وہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہو گئی جب اس نے ڈینیل کا اگلا جملہ سنا وہ اس سے اس ایک ہفتے کی عدم موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اس نے حیرانی سے اس کے سوال پر اسے اور اس کے ساتھ موجود ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے برق رفتاری سے اس کے تاثرات سے چھلکنے والی ناگواری کو دیکھ کر آڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا آڈر نوٹ کرنے کے کچھ دیر بعد اس نے اسی خاموشی اور سنجیدگی سے ساتھ آرڈر سرو کیا اس کا خیال تھا کہ اس کی اس خاموشی سے اس آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سوال اور جواب کی کسی سلسلے کو پسند نہیں کرتی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شام جانے سے پہلے وہ شخص اس سے کیا سوال کرنے والا تھا وہ اس کے مستقل وہاں بیٹھنے سے الجھن کا شکار تھی اس دن پہلی بار اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص جو ہر روز یہاں آ کر بیٹھا رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی کیا میں اس نے سوچا اور اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا یہ دفع کیوں نہیں ہوتا پہلی بار کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اسے ڈینیل کی نظریں چبھ رہی تھیں اس کی شفٹ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس آیا اور امید نے اسے کہتے سنا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی کیا اس شخص کا دماغ خراب ہے اس کے ذہن میں سب سے پہلے آنے والی بات یہی تھی کیا میری اوقات اب یہ رہ گئی ہے کہ اس کاؤنٹر پر کھڑے کوئی بھی شخص آ کر مجھے شادی کی آفر کرنے لگے اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور اسے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے وہ کاؤنٹر سے ہٹ گئی اس رات ہاسٹل واپس آتے ہوئے ایک جماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہاسٹل آنے والا ڈینیل ایڈگر ہی ہو سکتا ہے اور اس خیال نے اسے کچھ اور خوف زدہ کر دیا اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں رہتی ہوں اور وہ پیچھے کیوں آیا مجھے اب کیا کرنا چاہیے وہ ساری رات جاگتی رہی اور اگلی صبح وہ فیصلہ کر چکی تھی گیٹ پر موجود چوکیدار نے اس کو ہدایت دی کہ اب کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آئے تو اس سے کہتے کہ امید ہاسٹل چھوڑ چکی ہے اس نے اسی دن فون کر کے اپنی جاب چھوڑنے کے بارے میں فاسٹ فوڈ چین کی انتظامیہ کو مطلع کر دیا اتنے سالوں میں اس ہاسٹل میں رہ رہی ہوں کبھی بھی مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اب اس طرح صرف ایک شخص کی وجہ سے مجھے بھاگنا اور چھپنا پڑ رہا ہے آخر میں کیوں خوف زدہ ہوں اور کس چیز سے خوف زدہ ہوں وہ میری مرضی کے بغیر تو مجھ سے شادی نہیں کر سکتا مجھے اس کے سامنے انکار کرنا چاہیے تھا جھڑکنا چاہیے تھا وہ سوچتی اور حیران ہوتی رہی وہ اگلے کچھ دن وہیں رہی تھی یہ سوچتی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کیا ایک بار پھر سے جاب کی تلاش کرنی چاہیے ٹیوشنس کرنی چاہیے یا پھر واپس راول پنڈی چلے جانا چاہیے وہ بہت دن سوچ بچار میں رہی اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی ہاں مجھے اب واپس اپنے شہر چلے جانا چاہیے آخر میں یہاں رہ کر کیا کرنا چاہتی ہوں یہاں کیا ہے جس کے لیے رکنا چاہتی ہوں کیا جہاں زیب وہ آگے کچھ نہیں سوچ پائی تھی اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا اس نے کتنے سال ہاسٹل میں گزارے تھے اس نے یہاں اپنی زندگی کا سب سے اچھا وقت گزار دیا تھا یہاں اس نے خواب دیکھے تھے یہاں اس نے چار سال پہلے ہمیشہ کے لیے خواب دیکھنا بند کر دیے تھے یہاں اس نے اپنی زندگی کے چار بدترین سال گزارے تھے چار سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اسے اس کا ایک ایک لمحہ یاد تھا پھر اس کے بعد چار سال کس طرح اس نے گزارے تھے وہ کوشش کرتی تو بھی اسے کچھ یاد نہ آتا اسے بس یوں ہی لگتا جیسے پچھلے سال سے وہ کسی ایسے بر اعظم پر پہنچ گئی ہے جہاں تاریکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاسٹل میں پھرتی رہی تھی وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ تھیں ایسی یادیں جنہیں وہ بھلا دینا چاہتی تھی سردیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنی زندگی کو برزخ بنتے دیکھا تھا گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کا جسم برف کا تودہ بن جاتا تھا اس کے آنسو اس کے خواب اس کی خواہشیں سب کی قبریں یہیں تھیں اور اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان قبروں کی مزاور بن چکی ہو اس قبرستان نے اس کے وجود کو کھا لیا تھا اب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا پورا وجود کٹ رہا تھا راول پنڈی آنے کے بعد اگلے کئی دن وہ گم سم رہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو ایسی دنیا جو نہ اس کی تھی نہ اس کے لیے تھی نو سال گھر سے باہر رہنے کے بعد اب دوبارہ وہاں رہنا ہاں میرے لیے تو بس یہی کافی تھا تین وقت کا کھانا سر چھپانے کے لیے ایسی جگہ جس کا کرایہ مجھے نہ دینا پڑتا ہو اور جسم ڈھانپنے کے لیے چند جوڑے کپڑے میرا اثاثہ تو بس یہی چیزیں تھیں پانچ سال ایک شخص کا انتظار کرنے اور چار سال اسے کھونے کے بعد حواس برقرار رکھ کرنے میں لگانے کے بعد میرے حصے میں آنے والی زندگی کچھ اتنی بری نہیں بس صرف یہ ہوا ہے کہ زندگی کچھ خاموش سی ہو گئی ہے آنکھیں خواب نہیں دیکھتی اور دل یقین کھو چکا ہے مگر باقی سب کچھ تو ہے نا وہ سارا دن گھر کے سہن میں لگے ہوئے پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہتی گھر سے نکلتے ہوئے میں اٹھارہ سال کی تھی واپس آتے ہوئے ستائیس سال کی ہو چکی ہوں اور نو سال میں میں نے اپنے لیے کیا کھویا کیا پایا شاید صرف کھویا پانے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی وہ سوچتی اور اذیت ایک بار پھر اس کا گراؤ کرنے لگتی امی اس کے گھر آ جانے سے بہت خوش اور مطمئن تھیں اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا شام کو ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے ان کے پرسکون اور مطمئن چہرے دیکھ کر حیرانی سے سوچتی رہتی کیا زندگی اتنی اچھی ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے